حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں مسلمان دیکھنے کے بعد میں تمہیں اس حال میں نہ پاؤں کہ تم میرے بعد کافر بن جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سینتیس